نمبر پانچ ہر قدم پر ایک نیکی ایک گناہ معاف اور ایک درجہ بلند عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما ترفع الحاج رجلا ولا تضع يدا إلا كتب الله له بها حسنة أو محى عنه سيئة أو رفع بها درجة حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا کہ حاجی کا اونٹ جب بھی پاؤں زمین سے اٹھاتا ہے یا ہاتھ یعنی اگلا قدم زمین پر رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے حاجی کے لیے ایک نیکی لکھ دیتے ہیں یا اس کا ایک گناہ مٹا دیتے ہیں یا ایک درجہ بلند کر دیتے ہیں